النار اللتی اور ڈرو آگ سے اللتی وہ آگ اعدت جو تیار کی گئی ہے لیل کافرینہ کافروں کے لیے عطی اللہ اور اطاعت کرو اللہ کی ورسولہ اور رسول کی لعلکم تاکہ تم ترحمون رحم کیے جاؤ ان آیات میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ سود مت کھاؤ سود کے متعلق ہم پیچھے تیسرے پارے میں تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں اس لیے آگے بڑھتے ہیں پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلا پاؤ تم کامیاب ہو جاؤ اور اس آگ سے بچ جاؤ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے پہلے پارے میں بھی اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ اس آگ سے ڈرو وہ عدت جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے یہ اس بات کا ذریعہ ہے کہ ہمارے حال پہ رحم ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے میں جس کو چاہوں گا تیرے ذریعے اپنی رحمت سے نوازوں گا یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سود نہیں کھانا اللہ سے ڈرنا ہے آگ سے بچنا ہے رسول اللہ اور اللہ کی اطاعت کرنی ہے وہ ساری او اور تم جلدی کرو الا مغفرات اپنے رب کی بخشش کی طرف و جنت اور جنت کی طرف ارزوہا کیسی جنت ہے وہ ارزوہا کہ اس کی چوڑائی ہے السماوات و آسمان والارض اور زمین وہ عدت للمتقین و جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے جہنم کافروں کے لیے اور جنت پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے تم ایسی جنت کی طرف جلدی کرو رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو وہ ایسی جنت ہے جس کے چوڑائی آسمان اور زمین جتنی ہے یہ ملے گی کن کو اللہ وہ لوگ یونفکون جو خرچ کرتے ہیں فسرائی خوشی میں وزرائی اور سختی میں ولکادمین اور وہ پی جانے والے ہیں غصے کو ولافین الناس اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں واللہ یحب المحسنین اور اللہ محبت کرتا ہے نیکوں سے خوشی میں بھی خرچ کرنا چاہیے تنگ دستی میں بھی خرچ کرنا چاہیے ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات قسم کے آدمی ایسے ہیں کہ اللہ اس روز انہیں اپنا سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا ان میں سے ایک وہ آدمی کہ اس نے صدقہ اس قدر چھپا کر کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی بے خبر رہا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے بھلکا دمین الغیز پی جانے والے غصے کو جب غصہ آتا ہے غصے تو غصے کو پی جاتے ہیں غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں ایک اور جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں والمن صبر لمن عزم العمور کہ جو شخص صبر کرے معاف کر دے تو یہ کام یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہادر وہ نہیں جو کسی پر غالب آ جائے بلکہ بہادر تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے وسیعت کیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو اس نے بار بار کہا کہ وسیعت کیجئے آپ بار بار یہی کہتے جاتے تھے غصہ نہ کرو غصہ نہ کرو یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے ولافین الناس جن لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو خوشی اور تنگ دستی میں خرچ کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں ولا عن الناس اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں اگر لوگ ان کے ساتھ کوئی برا رویہ اپناتے ہیں ان کو کوئی تکلیف دیتے ہیں ان سے جھگڑا کرتے ہیں تو وہ بہت تحمل کے ساتھ بردباری کے ساتھ کام لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں اللہ رب العزت نے خود قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ معاف کر دو درگزر کرو کیا تمہیں پسند نہیں کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے یعنی کہ اگر ہم لوگوں کو معاف کریں گے اللہ ہمیں معاف کریں گے اور جن لوگوں کے لیے جنت تیار کی گئی ہے اور ان کے اندر کون کون سی صفات ہونی چاہیے ولدینہ اور وہ لوگ ادا جب فعلو وہ کر بیٹھتے ہیں کوئی برائی او ظالم انفسہم یا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم اپنے نفسوں پر زکار اللہ تو فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں فسط پھر بخشش مانگتے ہیں لذنوبہم اپنے گناہوں کی کون بخشتا ہے گناہوں کو سوا اللہ کے اللہ کے علاوہ کون بخشتا ہے ولم یسرو اور نہیں وہ اصرار کرتے اللہ اس گناہ پر ما فعلو جو انہوں نے کیا وہم یعلمون حالانکہ وہ جانتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جن لوگوں کے لیے میں نے جنت تیار کی ہے وہ متقی لوگ ہیں اور متقی لوگوں کی صفات کیا ہیں ان کی صفات یہ ہیں وہ خوشی اور غمی میں خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں اور جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی غلطی ہو جاتی ہے گناہ کر بیٹھتے ہیں فستغفر اللہ فستغ اپنے گناہوں کی بخشش بھی مانگتے ہیں اور اللہ کو یاد بھی کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے نے ایک گناہ کیا پھر عرض کی اے میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے اس کے رب نے فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس پر مواخذہ بھی کرتا ہے میں نے اپنے بندے کو معاف کر دیا اس نے پھر وہی گناہ کیا اس نے پھر معافی مانگی پھر اللہ نے معاف کر دیا پھر گناہ کرتا ہے پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں پھر گناہ کرتا ہے پھر اللہ معاف کر دیتے ہیں اتنا رحیم ہے اللہ اتنا کریم ہے اللہ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں لہذا تم مجھ سے معافی مانگو میں تمہیں معاف کر دوں گا اللہ کے نیک بندوں کی یہ بھی صفت ہے اگر ان سے گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے معافی مانگ لیتے ہیں رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اللہ نے خود کہا اللہ تقنا تم رحمت اللہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ کون ہے جو اس کے علاوہ گناہوں کو بخشتا ہو صرف ایک اللہ ہی ہے اتنے ہم گناہ کرتے ہیں دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے اس کے باوجود اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے کسی شاعر نے کہا تھا نا ہم نے کیے گناہ اس نے نہ کی پکڑ کتنے بڑے ہیں حوصلے کے ہمارا حوصلہ کیسا ہے ہم نے کسی سے کہا یہ کام نہیں کرنا اس نے پھر کر لیا ہم نے پھر منع کیا اس نے پھر کر لیا ہم نے پھر منع کیا اس نے پھر کر لیا پھر ہم کیا کرتے ہیں اسے ڈانٹتے ہیں مارتے ہیں وہ بار بار اپنی اپنے گناہ کا اپنی غلطی کا اعتراف بھی کرے ہم اسے قبول نہیں کرتے ہمارا غصے سے برا حال ہو جاتا ہے لیکن رب کی ذات دیکھو کتنی رحیم ہے کتنی شفیق ہے کتنا رحم کرنے والی ہے بندے گناہوں پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں رب کی نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں اور رب ہے کہ معاف کیے جا رہا ہے ایک بندہ دنیا کے سارے گناہ لے کے رب کے دربار میں آئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں اسے بھی معاف کر دیتا ہوں شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے ان کی صفت کیا ہے گناہ کر لیں تو گناہ پہ اسرار نہیں کرتے یعنی اسرار کا کیا معنی ہے اڑ جانا گناہ سے توبہ ہی نہ کرنا کہنا نہیں میں نے توبہ کرنی ہی نہیں ہے میں نے نہیں توبہ کرنی یا بے پرواہی سے گناہ کرتے جانا گناہ کر لیا توبہ کی پھر گناہ پھر گناہ پھر گناہ ہاں اگر بندہ گناہ کرتا ہے بعد میں اس کے دل میں ندامت محسوس ہوتی ہے اسے کہ میں وہ نادم ہوتا ہے اس بات پہ کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا سچے دل سے توبہ کرے اگر پھر بعد میں شیطان کے بہکاوے میں آ کے وہ گناہ کر لیتا ہے تو یہ اسرار نہیں اسرار کیا ہے کہ توبہ نہ کرنا یا توبہ دل سے نہ کرنا ندامت کے ساتھ توبہ نہ کرنا پھر گناہ پہ گناہ کرنا اللہ فرماتے ہیں جن کے اندر یہ والی صفات ہیں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں لوگوں کو معاف کرتے ہیں گناہ کر لیں تو توبہ کرتے ہیں ایسے لوگ الا یہی وہ لوگ ہیں جزاحم ان کا بدلہ مغفیرت بخشش ہے میں رب ان کے رب کی طرف سے وجنات اور باغات ہیں تجری چلتی ہیں من حل انہارو ان کے نیچے سے نہریں خالدین فیہا وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اس میں وَنِعْمَ عَجْرُ اجر اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا اللہ جعلنا منہم اللہ بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے قد تحقیق غلط گزر چکے من قبلکم تم سے پہلے سنن کئی واقعات فصی پس تم سیر کرو فل عارضی زمین میں فن ضرو پس تم دیکھو کئی کیسے کانا ہوا عاقبت المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام ہادہ بیان الناس یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے وہودن اور ہدایت ہے وہ مئو اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم جو پہلے تم سے واقعات گزر چکے ان پہ بھی غور و فکر کرو زمین میں چل پھر کے دیکھو دراصل اللہ رب العزت اس آیا مبارکہ میں مسلمانوں کو تسلی دے رہے ہیں تسلی دینا مقصود ہے کہ پہلے بھی بڑی قومی آئے ان کا امتحان ہوا مسلمانوں کو کافروں کے ساتھ لڑنا پڑا انہوں نے بڑا صبر اور ثابت قدمی اور تحمل کے ساتھ مقابلہ کیا تم کیوں پریشان ہو گئے ہو قد خلط من سنن تم سے پہلے کئی واقعات گزر چکے ہیں آخرکار مسلمانوں کو ہی فتح ملتی ہے تم دیکھو تو صحیح پہلے واقعات پہ غور تو کرو کئی عاقبت المقذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا اللہ فرماتے ہیں یہ لوگوں کے لیے ایک وضاحت ہے اور بچنے کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت ہے یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے ایک واضح بیان ہے یہ تمام لوگوں کو واضح راستہ بتاتا ہے اور نہ تم کمزور بنو ولا تحزنو اور نہ تم غم کرو وانتم ان اور تم ہی غالب ہو ان تم مؤمنین اگر تم مومن ہو ایک اور انداز مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ غم نہ کرو کمزور نہ بنو تم ہی غالب ہو کیونکہ تم مومن ہو پتہ چلتا ہے کہ مومن جو ہوتا ہے اسے اللہ رب العزت آخر میں ضرور غلبہ عطا فرماتے ہیں کمزور بننا غم کرنا یہ ایک مومن کے اندر عادات نہیں ہونی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے اکثر رب کی پناہ مانگا کرتے تھے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن وزلع الدین وغلبت الرجال کہ اللہ میں فکر اور غم سے آجزی اور سستی سے بزدلی اور بخل سے اور قرض چڑھ جانے سے لوگوں کے غلبے سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایم سسکم اگر پہنچے تم کو کرہن کوئی زخم فقد پس تحقیق مسل قوما پہنچ چکا ہے اس قوم کو بھی کرہن زخم مسلح اسی کی مثل تلکل ایام اور یہ دن ندا ولوحا ہم بدلتے رہتے ہیں بین الناس لوگوں کے درمیان ولی عالم اللہ اور تاکہ جان لے اللہ اللہ دینا ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے اور تاکہ وہ بنائے منکم تم میں سے شہادا شہید واللہ اور اللہ لا يحب الظالمین نہیں پسند کرتا ظالموں کو ولی صلی اللہ اللہدینہ اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے ویم حقل کافرین اور تاکہ مٹا دے کافروں کو ام حسب تم کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ انتدخل الجنت تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے ولما یعلم اللہ حالانکہ ابھی تک نہیں جانا اللہ نے اللہ دینا ان لوگوں کو جاہدو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے ویعلم الصابرین اور یہ کہ وہ جان لے صبر کرنے والوں کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم کیوں پریشان ہوتے ہو اگر عہد میں تمہیں نقصان پہنچا ہے تم زخمی ہوئے ہو تم میں سے کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں تو وہ جو کافر ہیں جن کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کو بھی تو تکلیف پہنچی تھی بدر میں عہد میں تمہیں پہنچ گئی بدر میں انہیں تکالیف پہنچی یہ دن ہم بدلتے رہتے ہیں یقین جانیں اگر ہم اسی آیت کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ وہ تلک الیام الدا بین الناس کہ اللہ دنوں کو بدلتے رہتے ہیں جیسے کبھی غریبی کبھی امیری کبھی کیسے کبھی کیسے حالات ہوتے ہیں اگر ہم اس آیت کو اپنے ذہنوں میں رکھ لیں تو ہمارے ذہن سے پریشانی نام کی چیز ہی نکل جائے بہت زبردست قسم کی آیات ہے تلک الیام الدا بین الناس یہ رب کے ہاتھ میں ہے رب جیسے چاہتا ہے دنوں کو پلٹتا رہتا ہے پریشان نہیں ہونا اگر کبھی تنگی ہے تو آسانی آنے والی ہے اگر کبھی حالات درست نہیں ہیں تو حالات درست آنے والے ہیں اگر کبھی غربت ہے تو امیری آنے والی ہے اللہ فرماتے ہیں یہ جنگ جنگ وغیرہ جو بھی ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے تاکہ تم میں سے کچھ لوگوں کو اللہ شہادت نصیب کرے اور اللہ تم میں سے خالص کر دے پاک صاف کر دے مومنوں کو جہاد جہاد کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ تم میں سے کچھ لوگ شہید ہوں شہادت کے درجے کو پہنچیں اور جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں اللہ ان کو پاک صاف کر دے ان کے گناہوں کو مٹا دے اور اللہ کافروں کو مٹا دے پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسب تم تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں ایویں داخل ہو جاؤ گے بغیر لڑائی کیے جہاد کے بغیر ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جو کچھ غزوہ عہد میں ہونا تھا وہ ہونا ہی تھا تم ایسے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے پریشانیاں آتی ہیں تکالیف آتی ہیں دکھ آتے ہیں جنت میں جانے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا کتنی آزمائشی آتی ہیں ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ام حسب تم ان تدخل الجنت ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم نے کیا گمان کر لیا کہ تم جنت میں ایویں داخل ہو جاؤ گے ابھی تک تمہارے پاس پہلے لوگوں کی مثالیں نہیں آئیں مست ہوں الباسا اتنے سخت حالات ان پہ آئے تنگ دستی تکلیف سخت ہلائے گئے ان کو ہلا دیا گیا جیسے زلزلہ آتا ہے اتنی ان پر آزمائشی آئیں اتنی تکالیف آئیں لوگ تو لوگ رسول بھی کہنے لگے کہ پتہ نہیں کب ہے اللہ کی مدد وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور البتہ تحقیق تم تمنون الموتا آرزو کیا کرتے ہو موت کی من قبلی اس سے پہلے انتل کو کہ تم دو چار ہو اس سے فقط بس تحقیق رائی تم ہو تم نے مشاہدہ کیا اس کا تم نے دیکھ لیا اس کو وہ ان تم جب کہ تم تنظرون دیکھ رہے تھے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم تو موت کی تمنا کیا کرتے تھے وَلَقَدْ كُنْتُمْ الْبَتَّ تحقیق تمنون الموتا تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے من قبل ان تلقو اسے ملنے سے پہلے اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نظارہ دراصل اس آیت میں یہ اشارہ ان صحابہ کرام کی طرف ہے جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک احساس محرومی رکھتے تھے ان کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی جہاد کو جائیں تو پھر ان صحابہ نے غزوہ عہد میں بڑے جوش سے کام لیا لیکن جب مسلمانوں کی فتح کافروں کے اچانک حملے سے وقتی شکست میں تبدیل ہو گئی تو یہ پرجوش مجاہدین جو تھے یہ بھی پریشان ہو گئے بعض نے راہ فرار اختیار کی بہت تھوڑے لوگ تھے جو ثابت قدم رہے اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے تم تو تمنا کرتے تھے کہ جہاد ہو ہم دیکھیں اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا نا سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن دشمن کے حملے کی تمنا نہ کیا کرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگتے رہا کرو ہاں البتہ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر صبر کا مظاہرہ کرو اور خوب جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ بہت ہی اہم تھا اسے سمجھنا اس پر عمل کرنا اس بات کی اللہ رب العزت سے میں دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہم اس پہ عمل بھی کریں اسے سمجھیں بھی و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین